جس نے تمہارے لیے عزمے کو بچے ونا کیا اور تمہارے لیے اس میں راستے کیے کہ تم را پاؤ